حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص پانی وغیرہ پیئے تو اسے برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے اگر دوبارہ پینا چاہے تو برتن منہ سے ہٹائے پھر چاہے تو دوبارہ مزید پی لے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو ستائیس